حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو فرماتے اللہم لکا سجدتو یہاں سے لے کر احسن الخالقین تک یعنی اے اللہ میں نے تیرے ہی لئے سجدہ کیا اور تیرے ہی لئے موتی ہوا اور تجھی پر ایمان لایا میرے چہرے نے اس ذات کے لئے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اس کی صورت بنائی اچھی سورت بنائی اور اس میں کان اور آنکھیں بنائی بابرکت ہے اللہ جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے سننس حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو ستائیس